اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رمضان کا مہینہ چاند کے دیکھنے سے شروع ہوتا ہے اور چاند کے دیکھنے سے ہی ختم ہوتا ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سومو رویت چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے عید کرو بات سے بات نکلتی ہے جو چاند کو دیکھنے کا تذکرہ آیا چاند کے دیکھنے سے شروع ہوا چاند کے دیکھنے سے ختم ہوا چاند کا مہینے کا روزے سے تعلق ہے تو چاند پر غور کیا تو ایک سوال پیدا ہوا لوگوں کے ذہن میں کہ یہ چاند گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے پہلے دن چھوٹا تھا اس کے بعد بڑھتا ہے اور تیرہ اور چودہ اور پندرہ کو پورا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر گھٹتا ہے حتی عادت الرجون قدیم یہاں تک کہ پھر واپس ہو جاتا ہے کھجور کی سوکھی ہوئی لکڑی کی طرح یہ کیا چکر ہے اس کے گھٹنے اور بڑھنے کا کیا مسئلہ ہے سوال کیا گیا اس کا جواب دیا جا رہا ہے یس عن الاحلہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اہل ہلال کی جمع ہے چاندوں کے بارے میں ہر مہینے کا یہ نیا چاند ہو کر چڑھتا ہے یہ گھٹتا اور بڑھتا کیوں ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے قل ہی مواقیت للناس والحج آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس یہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا ایک آلہ ہے وقت بتانے کا ذریعہ ہے یہ انٹرنیشنل سطح کی ایک گھڑی ہے جس طرح لوگوں کو اس جنتری سے معلوم ہوتا ہے کہ آج اتنی تاریخ ہے اتنی تاریخ ہے اور اب مہینہ شروع ہوا اور اب مہینہ ختم ہوا والحج جی اور یہ خاص طور سے حج کے بتانے کا ذریعہ ہے اگر چاند گھٹے اور بڑھے نہ اور چاند ہر مہینے نیا ہو کر کے نہ چڑھے تو حج کے مہینے کا کیسے پتہ چلے کہ حج کا مہینہ آ گیا ہے اس جواب میں ایک ادب بھی سکھایا گیا کہ سوال وہ کرو جس میں تمہارا کوئی نفع ہو تم سوال کرتے ہو کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی وجہ کیا ہے اگر وجہ تم کو معلوم بھی ہوگی تو تم کو کیا فائدہ ہوگا تم تو یہ دیکھو کہ چاند اور ان کے گھٹنے اور بڑھنے سے فائدے کیا ہیں انسان کو اس سے کیا فائدہ مل رہا ہے انسان کو یہ فائدہ ہو رہا ہے یہ مواقع للناس یہ لوگوں کو وقت بتانے کا ایک آلہ ہے والحج اور خاص طور سے حج کا ذریعہ ہے حج کا ذکر آیا تو عرب کی جہالتیں بھی ان کے سامنے مچلنے لگیں اس دور میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی آدمی حج کے لیے جاتا تھا اور بعض قبائل وہ تھے کہ حج یا عمرہ کر کے واپس آتا تھا تو وہ سمجھتے تھے کہ اب دروازے سے داخل نہیں ہونا ہے اب مکان کی پشت سے سوراخ کر کے گھسنا ہے اور بعض قبائل وہ تھے جو کہتے تھے کہ نہیں حج کر کے اگر واپس آئیں تو دروازے سے جا سکتے ہیں لیکن اگر حج کے بیچ میں روک دیا جائے کوئی رکاوٹ پیش آ جائے اب واپس گھر جانا پڑے تو پھر گھر میں دروازے سے جانے کی اجازت نہیں بلکہ پیچھے سے نقب لگاؤ اور وہاں سے جاؤ اور یہ جہالت ان میں کیوں پیدا ہو گئی تھی جہاں جس علاقے کے لوگ اللہ کے دین سے دور ہیں جب آپ ان کے کلچر پر ان کی تہذیب پر غور کرو گے اس طرح کی ہزاروں جہالتیں آپ دیکھو گے قرآن پاک نے اس کی تصویر کی وَلَيْسَ سل بران ہوتا تم کو یو ہوتا منظوری سل بر اور نیکی نہیں ہے بیان ہوتا تم کہ تم آؤ اپنے گھروں کو آؤ تم گھروں میں من ہا ان کی پیٹھوں سے ان کی پشتوں سے ان کے پیچھے سے ولا کن لیکن نیکی ہے من اتقا اس شخص کی نیکی اتقا جس نے تقوی اختیار کیا یہ نیکی ہے گھر کے پیچھے سے آؤ دائیں سے آؤ بائیں سے آؤ اس کا نیکی سے کیا تعلق ہے منہ ادھر کرو ادھر کرو اس کا نیکی سے کیا تعلق ہے وہ تلبیو تم من ابوا بھیہ آؤ ڈھر من ابوا بھی ان کے دروازوں سے وہ تقوا اور ڈرو اللہ سے یہ ہے نیکی اللہ تم تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تقوا اختیار کرو ریزگاری اختیار کرو اللہ کا ڈر حاصل کرو یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں گھروں کی پیچھے سے آنا اور آگے سے آنا اس کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں اگر نیکی کرنی ہے تو یہ نیکیاں ہیں وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ بات میں سے بات نکلتی ہے سورہ بقرہ یہ تو سن دو ہجری میں اس کا اکثر حصہ نازل ہوا ہے لیکن بعض مواقع اس کے چھ ہجری کے ہیں جب ایمان والوں کو مکہ میں واپس آنے سے روکا تھا حج کا ذکر آیا تو فوراً ایمان والوں کے ذہن میں آیا کہ ہم کو تو حج کرنے دیا ہی نہیں جاتا ہے ہم کو تو مکہ المکرمہ میں داخل ہی نہیں ہونے دیا جا رہا ہے اللہ کے گھر سے ہم کو روکا جا رہا ہے اس کے لیے کچھ احکام اگر اللہ کے گھر سے روکا جا رہا ہو اور وہاں کوئی قبضہ کر لے تو کیا کرو وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ جنگ کرتے ہیں لیکن دنیا کا کہنا ہے کہ جنگ میں وہ سب کچھ جائز ہے جو غیر جنگ میں جائز نہیں اسلام نے پہلی مرتبہ کہا کہ نہیں جنگ میں صرف جنگ ہی جائز ہے والا تعتدو اور حد سے زیادتی مت کرو حد سے تجاوز مت کرو ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کریں اور جو نہیں کرتے ان کے ساتھ جنگ کرنا یہ زیادتی ہے اور جنگ میں تم نے دشمن کو زیر کر لیا اور اب غصہ اس کی لاش پر اتاریں اور اس کے بازو کاٹیں اور اس کی آنکھیں نکالیں اور اس کے چہرے کو مسک کریں اس کی اجازت نہیں ہے تعتدوا حد سے زیادتی مت کرو جنگ ہوئی جوانوں کے ساتھ جوانوں کے بجائے بڈھوں کو مارنے لگ گئے عورتوں کو مارنے لگ گئے بچوں کو مارنے لگ گئے اس کی اجازت نہیں ہے جنگ ہوئی انسانوں کے ساتھ درختوں کو کاٹنے لگ گئے گھاس کو کاٹنے لگ گئے اس کی اجازت نہیں ہے اور جنگ ہوتی ہے ہمیشہ فوجیوں کے ساتھ تو کہا نہیں اصل میں بنیاد تو مذہب ہے اس لیے مذہبی لوگوں کو تلاش کر کر کے مارو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ جو اپنے مذہب کے طور پر عبادت کرتے ہیں اور اپنے عبادت خانوں میں گھسے رہتے ہیں ان کو قتل بند کرو ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے ان کی مدد نہیں کرے گا پھر جب اللہ کی طرف سے ان سے مدد نہیں آئے گی تو کامیاب کیسے ہوں گے وقتلوہم حیث ثقفتموہم جو تم سے جنگ کریں اور جنہوں نے تم کو مسجد حرام سے نکالا ان سے تو جنگ کرو حیث ثقفتموہم جہاں کہیں تم ان کو پاؤ اوپر کی بات سے کوئی یہ سمجھے کہ شاید حرم میں ہی ان سے اجازت ہے باہر اجازت نہیں کہا نہیں جن سے جنگ ہے وہ جہاں ملے وہیں مارو وقت قتل کر دو ان کو جہاں کہیں تم ان کو پاؤ وہ اور نکالو تم ان کو من حیث کم جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا بل فت تو اشد من القتل لیکن یہ جو سخت حکم دیا تو فوراً انسان کا ضمیر ہل جاتا ہے اسلام تو امن کا پیمبر ہے تو پھر کہہ رہا ہے کہ مارو ان کو کہا لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا اور خانہ کعبہ میں عبادت نہ کرنے دینا اور لوگوں کو حج اور عمرہ سے روکنا یہ فتنہ ہے والفتنہ تو اشد من القتل اور فتنہ تو قتل کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے عند المسجد الحرام لیکن یاد رکھو مسجد حرام کے آس پاس میں جب تک وہ جنگ کی ابتدا نہ کریں تب تک تم نہ کرو ولا تقاتلوهم اور جنگ نہ کرو ان کے ساتھ عند المسجد الحرام حرمت والی مسجد کے پاس حتی یقاتلوکم یہاں تک کہ وہ تمہارے ساتھ جنگ کرنے لگ جائیں فی ہی اس میں مسجد حرام ہے فَإِن قَاتَلُوكُمْ پس بس اگر وہ تمہارے ساتھ جنگ کرے مسجد حرام میں فَقْتُلُوهُمْ تو تم ان کو قتل کر دو یعنی کہ جنگ کرو کافر گردنیں اڑا دو تذابی جَزَاءُ الْكَافِرِينَ یہی سزا اسی طرح سزا ہے الکافرین نہ ماننے والوں کی انکار کرنے والوں کی لیکن انکار کرنے والوں کے اوپر تشریح آ گئی جو جنگ کریں جو اللہ کے گھر سے لوگوں کو نکالیں اور جو لوگوں کو حج اور عمرہ کرنے سے روکیں فَإِنْ انتہاؤ بس اگر کچھ جوتے کھا کر وہ باز آ جائیں فَإِنَّ اللہ بفور الرحیم تو پھر یہ نہیں ہے کہ کہا جائے سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی نہیں نہیں ہزار چوہے کھا کر بھی باز آ جائیں فَإِنْ انت پس اگر وہ بعض آ جائیں توبہ کر لیں فتنے سے بعض آ جائیں ایمان قبول کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے رحیم رحم کرنے والا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْرَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور جنگ کرتے رہو ایسے لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور فتنہ کس کا نام ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے دین پر چلنا چاہتا ہے مگر ایسی طاقتیں موجود ہیں کہ جو طاقت کے زور پر ان کو اللہ کے دین سے روکتی ہیں بے شمار اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں اس کے دین پر چلنا چاہتے ہیں اس کے احکام پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے علاقے میں اور اپنی برادری میں اور اپنے ملک میں اس کے احکام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں مگر کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں کچھ ایسے بدبخت ہیں جو اس سے روکتے ہیں تو یہ فتنہ ہے روکنا جب تک یہ فتنہ رہے گا تب تک جنگ رہے گی تب تک جنگ کرتے رہو اللہ حتی لا تکون فتنہ اور جنگ کرو تم ان کے ساتھ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے وہ الدِّينُ لِلَّهِ اور دین ہو جائے صرف اللہ کے لیے یہ فتنہ کب تک باقی رہے گا اور کب تک یہ جنگ جاری رہے گی جنگ کرنے والوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کا خلاصہ ہے فرمایا جب تک قیامت آتی تب تک یہ فتنہ برقرار رہے گا اور تب تک جنگ بھی جاری رہے گی اور یہ فتنہ کب ختم ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور پھر عالمی سطح پر جنگ ہوگی خیر اور شر کی حق اور باطل کی اور جب یہ شدید ترین جنگ ہوگی اس کے بعد دنیا میں حق غالب ہو جائے گا تو پھر جنگ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی آپ نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ اللہ کے دین کے لیے اس کے دین کی سربلندی کے لیے سر دھڑ کی بازی لگاتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا وہ آخری طبقہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کے راستے میں شر کے دبانے کے لیے جنگ کرے گا اور اس کے بعد دنیا میں پھر امن اور سکون پھیل جائے گا اور حق غالب آ جائے گا پھر شر نہیں رہے گا بس اگر وہ باز آ جائیں فلا عدوان پھر کوئی زیادتی نہیں اللہ الظالمین مگر ظالموں پر اگر وہ باز آ جائیں تو ہم کب کہہ رہے ہیں جنگ کرو اشاہ الحرام شاہر الحرام والحرمات قصاص یہ تو بیان ہوا اس کا کہ اگر وہ حرم کے اندر جہاں جنگ نہیں ہونی چاہیے وہاں تم سے جنگ کریں تو تم ان کے ساتھ جنگ کرو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کہو کہ بھائی حرم ہے ہم نہیں جنگ کر سکتے ہیں نہیں اگر کوئی تمہاری گردن کاٹے تو تم بھی پھر حرم کے اندر ہی اس کی گردن کاٹو اللہ نے اجازت دے دی ہے کچھ مہینے تھے حرمت کے مہینے جن میں صدیوں سے ان کو حرمت والا مہینہ سمجھ کر ان میں جنگ نہیں کی جاتی تھی اور اسلام میں بھی کسی درجے میں ان کا احترام کیا گیا یہ چار مہینے تھے تین مہینے حج کے لیے اور ایک مہینہ عمرہ کرنے کے لیے تین مہینے کون سے زیقادہ ذی اور محرم ان تین مہینوں میں جنگ نہیں تھی تاکہ لوگ آرام سے حج کر سکیں اور رجب کا مہینہ یہ عمرہ کرنے کے لئے تھا تاکہ لوگ آرام سے عمرہ کر سکیں اس میں بھی جنگ نہیں اور چار مہینوں کو چھوڑ کر آٹھ مہینوں میں جنگ تھی تو کیا ایمان والوں پر اگر حرمت والے مہینوں میں کوئی حملہ کر دے تو وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے اگر وہ اس کا احترام کریں گے ہم بھی کریں گے اور وہ اگر ہم پر حملہ کر دیں گے تو پھر ہم بھی جواب دیں گے فلا ہدوان اللہ رضوان بلحروماتوں کے قصاص اور حرمتوں میں برابری ہے وہ اس کا احترام کریں گے ہم کریں گے وہ نہیں کریں گے حملہ کریں گے تو پھر ہم بھی اس کا جواب دینے کے لیے مجبور ہیں فمن علیکم اب یہ حرمت والے مہینے باقی ہیں کہ نہیں ہیں یہ تفصیلی بحث انشاءاللہ سورۃ التوبہ میں آئے گی بشرط زندگی انشاءاللہ وہیں اللہ کریں گے فمن علیکم فاعتدوا علیہ تو جو تم پر زیادتی کرے فاتد والے ہی تو تم بھی اس پر زیادتی کرو اگرچہ یہ جواب دینا زیادتی نہیں ہوگی یہ تو نیکی ہوگی لیکن اس کو چونکہ جن الفاظ میں جرم بیان ہوا انہیں الفاظ میں سزا کو بیان کر دیا میں نے اس قاعدے کا نام بتایا تھا مشاکلہ فاتدو علیہ تو زیادتی کرو تم ان پر بمثل ما علیہ علیکم اس کے برابر جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے جتنی انہوں نے زیادتی کی اتنا ہی کرو اس سے آگے مت بڑھو وَتَّقُ اللَّهُ اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اس مسئلے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے اگر تم پرہیزگاری کا دامن چھوڑ دو گے اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا اور جب اللہ نہیں ہوگا پھر تم غالب نہیں آ سکو گے سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى بھی اوپر جان کی قربانی کا تذکرہ تھا لیکن جان کی قربانی پہلے مال کی قربانی مانگتی ہے جگہ جگہ قرآن پاک کہتا ہے مال اور جان کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو پہلے مال پھر جان پھر جان کیوں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مال کمانے کا کوئی ذریعہ مال بھی اپنا جان بھی اپنا تو اوپر جان کی قربانی کا ذکر تھا لیکن فرمایا جان کی قربانی تب ہوگی جب پہلے اس کے لیے مال لگے گا سامان تیار ہوگا وان فیفی سبیر اللہ اور خرچ کرتے رہو اللہ کے راستے میں ولا کو بھی اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو اللہ الع کا ہلاکت ابو داود شریف کی روایت ہے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے اپنی جان کی قربانی پیش کی گھمسان میں گھس گئے یہاں تک کہ آخر شہید ہو گئے لوگوں نے ان کا یہ دیکھ کر کے عمل یہ آیت پڑی ولا تل کو بھی عیدی کا اس نے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا حضرت ابو ایوب نصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری موجودگی میں ابھی صحابہ موجود ہیں اور تم یہ تصویریں کر لینے لگ گئے فرمایا ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم کر رہے ہو اس کا مطلب ہم تم سے بہتر سمجھتے ہیں عرض کیا اس کا پھر کیا مطلب ہے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے مال خرچ کرتے رہو اور جانوں کی قربانیاں دیتے رہو اگر مال خرچ کرنا چھوڑ دو گے جان کی قربانیاں دینا چھوڑ دو گے قلعہ کہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے ایسا نہ کرو واحسنو اور نیکی کرتے رہو احسان کرتے رہو ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے واتم الحج والعمرۃ للہ نیکیوں کا تذکرہ ہے بات میں سے بات نکلتی ہے میں نے کہا تھا چاند کا ذکر آیا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے تو فرمایا کہ یہ حج کو بتانے کا ذریعہ ہے تو فوراً حج کا تذکرہ آ گیا تو ذہن میں آیا کہ حج کرنے کے لیے تو مکہ والے اجازت ہی نہیں دے رہے ہیں تو کہا ایسے تھوڑی اجازت دیں گے جو تم سے جنگ کرے تم ان کے ساتھ جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو باہر کرو مکہ سے اور وہ مکہ سے باہر ہوئے اور پھر اعلان ہو گیا ان المشرق مشرق المشرکون نجس المشرق ان مشرق ناپاک ہیں فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب اب نہیں پھٹ پائیں گے حج کا تذکرہ آ گیا تو فوراً حج کی نیکی کا ذکر بھی ہوا کہ ابھی تو حالات نہیں ہیں لیکن حالات بنیں گے اور جب بنیں گے تو پھر حج کرنا واطم الحج جبل محمد اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے پورا کرو کا کیا مطلب ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح عقیم الصلاح نماز قائم کرو پورے آداب کے ساتھ سنتوں کی رعایت کے ساتھ مستحبات کی رعایت کے ساتھ تمام آداب کے ساتھ حج اور عمرہ کرو فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ لیکن جو حالات خراب تھے تو اس کا بھی حکم سنتے چلو فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ پس بس اگر تم کو روک دیا جائے فمس مِنَ الْحَدْيِ تو جو میسر آ جائے من الحدی قربانی کے جانور میں سے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور سر نہ مڈاؤ تم اپنے حتی یبلغ الحدی محلہ یہاں تک کہ قربانی کا جانور پہنچ جائے محلہ ہو اپنے اترنے کی جگہ یا حلال ہونے کی جگہ تب تک سر نہ مڈاؤ کیا مسئلہ نکلا اگر آپ حج کے لیے نکلے عمرے کے لیے نکلے راستے میں کسی نے آپ کو روک دیا رک گیا مجبور ہے طاقت سے روک دیا گیا تو آپ جانے والوں کے ہاتھ ایک قربانی کا جانور بھیج دیں جب قربانی کا جانور وہاں تک پہنچے حتیٰ یم لوگا الحلی محلہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ میں پہنچے حرم میں پہنچے اور آپ کو اطلاع مل جائے کہ آپ کا جانور وہاں ذبح ہو چکا ہے تب سر منڈاؤ تب تک سر نہ منڈاؤ اور اپنی کیفیت سے ظاہر کرو کہ ابھی ہم حاجیوں کے ساتھ ہیں قربانی کا جانور وہاں پہنچا سر منڈا دیا لیکن اس سے پہلے احرام کی پابندیاں کرنی ہیں احرام بھی نہیں کھولنا بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے جوئیں پڑ جائیں اس کو بھی نہیں بھگانا اس کو بھی نہیں مارنا خوشبو بھی نہیں لگانی یہ پابندی تو بڑی مشکل ہے اگر کسی دوران کسی کو سر میں درد ہو جائے کسی کو جوئیں ستانے لگ جائیں تو وہ کیا کرے اللہ کے دین میں کیا آسانیاں ہیں فمن كان منكم مريضا تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو او به اذن یا اس کے ساتھ تکلیف ہو من راسه اس کے سر میں تو فدیہ دے دینا ہے من صيام روزے کا او صدقۃ یا صدقہ دے دینا ہے او نسک یا قربانی دے دینی ہے ایسے آدمی کو چاہیے کہ سر منڈا ڈالے اور ایک جانور ذبح کر کے صدقہ کر دیں یا ایسا آدمی کو چاہیے کہ تین روزے رکھ لے یا ایسے آدمی کو چاہیے کہ تین صدقہ فطر دینے کے برابر صدقہ دے دے فیضا امین تم بس جب تم کو امن ہو جائے تو پھر دوبارہ حج کرو اب جو حج کریں گے تو حج کرنے کے تین طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آدمی حج کرنے کے لیے گیا تو صرف حج کر کے واپس آیا عمرہ کیا ہی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حج بھی کیا مگر ساتھ میں عمرہ بھی کر لیا مگر اس میں پھر دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ حج کرنے کے لیے گیا لیکن یہاں سے عمرہ کا احرام باندھا وہاں جا کر کے عمرہ کیا احرام کھول دیا جب حج کا موسم آیا دوبارہ احرام باندھ لیا ایک طریقہ یہ ہے کہ نہیں یہاں سے احرام باندھ کر گیا عمرہ بھی کیا لیکن حج کرنے تک احرام نہیں کھولا یہ جو دوسرے دو طریقے ہیں عمرہ کرنا حج کے ساتھ ساتھ اس کو کہتے ہیں حج حجو اور حج اس حج کے ساتھ عمرہ کرنے والے کو چونکہ اس نے عمرے کا فائدہ اٹھایا اس کو ایک قربانی دینی ہے وہاں ایک جانور ذبح کرنا ہے اور ہمارے یہاں سے اکثر لوگ جو حج کرنے جاتے ہیں وہ یہی حج تمتع کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں احرام کھول دیتے ہیں حج کا موسم آتا ہے دوبارہ احرام باندھ لیتے ہیں اور پھر حج کے دنوں میں ایک جانور ذبح کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں یہ ان کی حج تمتو کی قربانی ہے یہ وہ جو ان کے مالدار ہونے کی وجہ سے قربانی ہے یہ وہ قربانی نہیں ہے فمن تمتع تو جس آدمی نے فائدہ اٹھایا بالعمرہ عمرے کا ہلل حج کے ساتھ ملا کر فمن فمستیسر من الحدی تو اس کے ذمہ ہے جتنا اس کو میسر جو اس کو میسر آئے وہ حدی میں سے وہاں دے دے حدی یعنی قربانی کیا دے دے ایک بھیڑ قربانی کر دے بکرا قربانی کر دے اور ہمت ہے تو اونٹ قربانی کر دے اگر ایک کی نیت کرے گا تو اونٹ سات کی طرف سے نہیں ہوگا وہ ایک کی طرف سے کی طرف سے ہوگا جو میسر آئے اتنی قربانی کر لے اور نیت کریں گے تو سات کی طرف سے بھی ہو جائے گا لیکن ایک بیچارے غریب کو پیسے نہیں اتنے تو وہ کیا کریں اللہ کا دین آسان ہے اس کے لیے بھی در کھلا ہے کوئی پرواہ نہیں حج کر تو عمرہ بھی کر اس کے ساتھ تمتو بھی کر تیرے لیے بھی آسانی ہے کیا آسانی فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج تو جو کوئی نہ پائے فصيام ثلاثه ايام اس کے لیے تین دن کے روزے رکھنے فی الحج حج میں اس کو چاہیے کہ تین دن کے روزے رکھے مگر حج میں روزے رکھے یعنی حج کے دن سے پہلے پہلے رکھے سات چھ کو رکھے سات کو رکھے آٹھ کو رکھے کیونکہ نویں کو ہاں، روزہ نہ رکھنا بہتر ہے تو چھ کو سات کو روزہ رکھ لیں آٹھ کو رکھ لیں اس سے پہلے رکھ لیں تو اس کو چاہیے کہ تین روزے رکھے فی الحج جی وہ سب آتے نظار ہو تم اور سات روزے رکھو جب تم واپس لوٹو اور واپس لوٹنے میں دونوں باتیں شامل حج کر کے واپس لوٹ کے حرم آئے تو وہاں بھی رکھ سکتے ہو اور پلٹ کر کے اپنے گھر آئے تو وہاں بھی رکھ سکتے ہو دل کا شرا تم کا ملا یہ دس پورے ہو گئے یہ پورے دس روزے ہوئے جو آدمی قربانی نہ کر سکے وہ یہ دس روزے رکھ لے یہ بھی کافی ہے لیکن یہ اجازت کس کو ملی یہ اجازت اس کو ملی ہے جو حرم کا کاقب نہیں حرم کا باقی نہیں وہاں کا رہنے والا نہیں کیوں اس لیے کہ وہاں کا رہنے والا جب چاہے گا عمرہ کر لے گا یہ تو بےچارا پردیسی آیا ہے اس لیے سوچتا ہے کہ حج کے ساتھ ساتھ میں عمرہ بھی کر لوں لمن لم یقن اہلو حاضر المسجد الحرام یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں یعنی حرم کے رہنے والے نہ ہوں آفاقی ہوں باہر سے آئے ہوں وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس کا تقوی اختیار کرو أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اگر تقوی نہیں اختیار کرو گے اس کے احکام کو پورا نہیں کرو گے اس کے احکام کو توڑ لو گے تو اس کی یہ صفت بھی یاد رکھو حج کب کرنا ہے کیسے حج کرنا ہے حج کا تذکرہ آ گیا اب حج کی ذرا تفصیل بھی سنتے چلیے بات میں سے میں نے کہا بات نکلتی ہے کیسے ایک بات میں سے دوسری نکال رہے ہیں الحج اشہر معلومات حج اشہر معلومات اس کے متعین مہینے ہیں انہی مہینوں میں احرام باندھ کر کے چلنا ہے حج کے لیے پہلے سے احرام باندھ لیں وہ نہیں دن حج کرنے کے جو اعمال ہیں وہ تو طے شدہ ہیں نو تاریخ کو اور دس کو اور گیارہ کو اور بارہ کو وہ تو طے شدہ ہیں البتہ احرام کب سے باندھنا ہے اس کے لیے چند مہینے ہیں آپ ذکا سے باندھیں ہیں اور حج کے مہینے سے باندھیں اشہر معلومات متعین مہینے ہیں فمن فرض فیہن الحج خیر باندھ لیا احرام احرام باندھنے کے بعد کیا کرنا ہے فمن فرض فیہن الحج تو جس آدمی نے فرض کر لیا ان مہینوں میں حج کو یعنی نیت کر لی حج کی اور حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا اس کو کیا کیسے اب رہنا ہے کس طرح حج کرنا ہے فلا رفسا سب سے پہلے رفس نہیں میں نے کہا تھا میاں بیوی کی دل لگی کی باتیں کرنا ولا فسوقا اور کوئی گناہ نہیں گناہ ہر وقت میں ناجائز ہے لیکن احرام باندھ کر کے گناہ کرے یہ تو حدوں کو کراس کر گئے ولا فسوقا اور کوئی گناہ نہیں بالکل گناہ نہیں اس کو کرنا ولا جدالا اور کوئی جھگڑا نہیں فی الحج حج میں سفر میں ٹینشن غصہ آئے گا کبھی چھوٹوں پر کبھی بڑوں پر کبھی وہاں انتظام کرنے والوں پر ایسے وقت میں جھگڑا نہیں کرنا وما تفعلوا من خیر یعلمه اللہ اور یہ نیکی کے کام ہیں جو بھی کوئی نیکی کا کام تم کرو گے یعلمه اللہ اللہ اس کو جانے گا وتزودوا اور توشہ اختیار کرو سامان سفر ساتھ میں رکھو راستے میں کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کر چلو ضرورت کا خرچہ ساتھ لے کر چلو وتزودوا اور زیادہ سفر رکھو سفر کا خرچہ ساتھ میں رکھو ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو جی میں تیرا فقیر ہو ملنگ خدا میں تو ملنگ ہوں نکل گیا اس کے راستے میں کیا ضرورت ہے پیسے رکھنے خود خدا کھلائے گا اور پھر دوسروں پر بوجھ بن جائیں اور وہاں مانگتے پھریں اور کہتے ہیں کہ ایسے کچھ قبائل تھے جو یمن سے آتے تھے ان کو کہا جاتا تھا بھائی سفر کا خرچہ ساتھ رکھو اور کہتے ہیں کیا بات سفر کا خرچہ کس لیے ساتھ رکھنا ہے اللہ پر بھروسہ ہے اللہ خود کھلائے گا پھر لوگوں پر بوجھ بنتے اور بھیک مانگتے پھرتے تھے فرمایا تم سفر کا خرچہ ساتھ رکھو فی خیر رضاد تھکوا لیکن بہترین سفر خرچہ تقوا ہے اس کو نہیں بھولنا فہم خیر رضاد بہترین زاد راہ تکوا پرہیزگاری ہے اگر پرہیزگاری نہیں اور سفر خرچہ ہوا بھی تو پھر بھی گناہوں میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اگر پریزگاری ہے اور سفر کا خرچہ نہیں بھی ہوگا تو پھر بھی کسی پر بوجھ نہیں بنو گے بھیک نہیں مانگو گے اس لیے تقوی ہوگا وہ سکون یا عقل والو مجھ سے ڈرو میرا تقوی اختیار کرو لیکن فَضْلًا بھی رَبِّكُمْ سفر کا خرچہ ساتھ لے کر چلا بندہ اب وہاں ذہن میں آیا کہ یار پیسے ہیں لیکن کہیں کم نہ پڑ جائیں تھوڑا بزنس کر لوں مزدوری کر لوں کچھ کام کر لوں تو بظاہر نیکی کے کام کے لیے حج کرنے آیا ہے وہاں آ کر مزدوری کر رہا ہے اور بزنس کر رہا ہے جو پیسے موجود ہیں اس کا سامان خریدتا ہے اندر سے اکٹھا اور باہر لا کر کے ریٹیل میں بھیجتا ہے اور کچھ پیسے کماتا ہے یہ پیسے کمانے گیا کہ حج کرنے کے لیے فرمایا نہیں جو خالص حج کی نیت سے گیا اور وہاں جا کر کچھ بزنس کرتا ہے مزدوری کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لئی سال ہی تم جنا ہوں تم پر کوئی گنا نہیں ان تزل اب نے ربی کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو ایک آدمی مزدوری کرنے گیا اور وہاں اللہ نے موقع دیا حج کر لیا سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے اور ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا اور وہاں موقع ملا اور بیچارے نے مزدوری کر لی کچھ بزنس کر لیا کوئی حرج نہیں ہے لیکن حج کے نام پر مزدوری کرنے کے لیے جانا اور حج کے نام پر بزنس کرنے کے لیے جانا یہ یقین دھوکہ ہے فیضا افو الحرام تو جب تم لوٹ کر آؤ من عرفات ان عرفات سے آٹھ تاریخ کو مینا پہنچنا ہے رات کو وہاں رہنا ہے اور نو چاند کی تاریخ ہے اس کو مینا سے نکلنا ہے عرفات پہنچنا ہے اور پورے دن عرفات میں دعائیں کرتے رہنا ہے امام کا خطبہ سننا ہے پورے طور پر مصروف رہے عبادات میں اب جو نو تاریخ کو واپس پلٹے تو ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جو نیکی کے کام کرنے پہ کر لیے ہم نے اب کیا مزید یاد کرنا ہے ایسے موقع پر پروردگار اکثر توجہ دلاتا ہے فیضا کر رہی تم جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کا ذکر کرو تو نماز کے اندر کیا کر رہے تھے نماز میں تو ذکر کر رہے تھے کہا نہیں سلام پھیرتے ہی شاید شیطان کہیں یہ تمہارے اندر وہم پیدا کرے کہ اب تم آزاد ہو گئے نہیں اب یاد کرنا اصل امتحان ہے اب بزنس کرتے ہوئے مزدوری کرتے ہوئے کاروبار کرتے ہوئے ہر وقت میں اپنے مالک کو یاد رکھو یہ کمال ہے عرفات سے واپس آئے اب اس کو یاد رکھو یہ کمال ہے اللہ یاد کرو تم اللہ کو اور خاص طور سے کہاں یاد رکھ کریں کہا واپس آؤ گے مطلفہ میں تو مزدلفہ میں ایک مقام ہے مشعر الحرام اس کے پاس ٹھہرنے کی فضیلت ہے بطور خاص اس کے پاس یاد کرو اللہ کو ود کرو کما اور تم اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی جیسا کہ اس نے تم کو سکھایا اس طریقے سے اس کا ذکر کرو تم تم پبلی اگرچہ تم اس سے پہلے لمن الضالین ضرور بالضرور گمراہ ہونے والوں میں سے تھے یہ پھر مخفہ من المستقل آ گیا ضرور بالضرور تم اس سے پہلے ناواقف تھے گمراہ تھے تمہیں نہیں معلوم تھا اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے اب اللہ نے تم کو سکھایا تو اس کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے سکھایا بعض حضرات نے یہاں کا کا معنی لی کا کیا اللہ کو یاد کرو اس کا ذکر کرو اس لیے کہ اس نے تم کو ہدایت دی اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہ تھے تمہیں نہیں معلوم تھا کہ پروردگار کی عبادت کیسے ہونی چاہیے تم تو ننگا ہو کر طواف کرتے تھے ثم من حیث افاض الناس ثم پھر افیضو لوٹ کر آؤ وہاں سے من حیث افاض الناس جہاں سے لوگ لوٹ کر آئے لوگ جہاں سے آئے وہاں سے ہو کر آؤ اس کا کیا مطلب اس کے مخاطب خاص طور سے مکہ کے لوگ تھے مکہ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو حرم کے رہنے والے ہیں بیت اللہ کے پڑوسی ہیں ہم تو بخشے بخشائے ہم تو ہی نیک لوگ ہیں تو جب لوگ حج کرنے جاتے تھے عرفات میں تو یہ عرفات میں جانے کے بجائے مزدلفہ سے واپس آتے تھے کیوں کہ عرفات وہ جائے جو گروجار وہاں جا کر کے توبہ کرے ہم نے کس سے توبہ کرنی ہے مکہ والوں کو بھی حکم دیا گیا ہو کر آؤ وہاں سے جہاں سے لوگ ہو کر آتے ہیں وہاں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹ کر آئے ہیں وَاسْتَغْفِرُ تب اللہ اور تم خاص طور سے اللہ سے بخشش مانگو ان اللہ الرحیم اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب عجیب رات کی باتیں بتائی ایک بات یہ بتائی کہ ہر نیا نبی اس لیے نہیں آتا ہے کہ انسانوں کو نئی شریعت بتائے بلکہ وہی شریعت کے پرانے طریقے ہوتے ہیں ان میں لوگ جو ملاوٹیں کر دیتے ہیں اس ملاوٹ کو نبی ختم کرتا ہے ہٹاتا ہے اور اصل دین کو نکھار کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی مثال میں پیش کیا کہ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا تھا تب سے لے کر آج تک لوگ حج کر رہے تھے لیکن اس میں کیسی ملاوٹیں ہو گئی تھیں کچھ قبیلے ننگے ہو کر طواف کرتے تھے اس کو صاف کرو مکہ والے عرفات نہیں جاتے تھے کہتے تھے ہم تو پیروں کی اولاد ہے جی، ہمیں وہاں کس لیے جانا ہے اس کو صاف کرو وہاں سے ہو کر آؤ اور ایک اور برائی کرتے تھے لوگ اس برائی کو بھی ختم کرو کیا برائی تھی لوگ جب حج سے فارغ ہوتے تھے تو سوچتے تھے اب اللہ کا ذکر تو کر لیا اب اس سے تو فارغ ہو گئے آؤ اب باپ دادا کا تذکرہ کرتے ہیں پھر مشاعرہ کرتے تھے اور ایک اپنے خاندان کی تعریف کرتا تھا اپنے ملک کی اپنے علاقے کی دوسرا اپنے خاندان کی اپنی برادری کی اپنے علاقے کی تعریف کرتا تھا اللہ نے اس کے مقابلے میں فرمایا نہیں تم ایمان والے ہو سیکا کہوں جب تم پورے کر چکو حج کے احکام میں ابھی عرض کر چکا کہ مناسب کے معنی عبادت کے طریقے قربانی کے طریقے اور خاص طور سے حج کے کام حج کے کام جب تم پورے کر چکو کون سے کام کیے عرفات سے ہو کر آ گئے مزدلفہ میں رات کو ٹھہر لیے اور اب منا پہنچے اور وہاں جا کر کے رجا ہو کنکری مار لی ہے شیطان کو کنکری مار لی یہ کام کر لیے ہیں اس کے بعد لوگ مشاہرہ کرتے تھے کہا نہیں اب تم فض اللہ اللہ کا ذکر کرو اللہ کو یاد کم قم بہ تم شد ذکر تمہارے تمہارے باپ دادا کو یاد کرنے کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت یاد کرو اللہ کو جس طرح باپ دادا کا تذکرہ کرتے تھے اور پھر کہتے تھے فجینی بھی مسلم یہ ہے میرے باپ دادا لاؤ کو اس کے جیسے کارنامے ہزار جماعت نل جریر مجام جب ہم کو مجمے اکٹھے کریں اور ہم آپس میں تذکرہ کریں تو لاؤ کوئی کارنامہ ایسا یہ ان کے قصیدوں کا حصہ سنا رہا ہوں اب تم اس طرح اللہ کو یاد کرو بلکہ اس سے بھی زیادہ یاد کرو یہ باپ دادا کو یاد کرنے کی جہالتیں کفر کے دور کے ساتھ ختم ہوئی اور اللہ کو کیسا یاد کرو اللہ سے دعائیں کرو اور دعا کے بھی آداب ہیں کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں تو صرف دنیا نمازیں کس لیے جی روزی میں برکت ہوتی ہے زکوٰۃ کس لیے جی کچھ زکوٰۃ دینے سے باقی مال پاک ہوتا ہے پھر ضائع نہیں ہوتا اور بڑھتا رہتا ہے روزہ کس لیے اس میں بھی مال میں برکت ہوتی ہے حج اور عمرہ کس لیے کر رہا ہے مال میں برکت ہوتی ہے صرف دنیا مانگ رہا ہے کہا بہت سارے لوگ واقعات دنیا ہی مانگتے ہیں مگر تم ایمان والے ہو تم حج جیسی نیکی کر کے دنیا ہی نہ مانگو اللہ سے فمن الناس من يقول تو لوگوں میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا دے دے تو ہم کو دنیا میں آخرت کا کوئی ذکر نہیں بما فی حصل من خلاق ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کچھ لوگ ہیں اللہ کے ماننے والے اللہ کے نیک بندے جو کیا کہتے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُول اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آتینا دے تو ہم کو فِي دنیا حسنا دنیا میں حسنا دے حیات طیبہ دے پاکیزہ زندگی دے اپنی محتاجگی دے غیر کی محتاجگی سے حفاظت فرما اور بعض لوگ سمجھے کہ حسنا کے معنی دنیا میں دولت دے دے یہ معنی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے آتا ہی نہ حسنا ہم نے ان کو دنیا میں حسنا دی تھی تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں کوٹھی کار اور بنگلے ملے تھے نہیں دنیا میں حسنا کا مطلب دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما وہ فل آطراتی حسنا اور آخرت میں حسنا عطا فرما یعنی اس نیکی کا سلا عطا فرما عذاب النار اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا دنیا کی ضرورتیں بھی اللہ سے مانگو آخرت کی ضرورتیں بھی اللہ سے اللہ لکھنے کی دنیا ہے اے پروردگار میری دنیا ٹھیک کر دے فی ہاں معاشی جس میں میری زندگی ہے اور میرے لیے میری آخرت ٹھیک کر دے فی ہاں معاشی اس لیے کہ میرا وہی لوٹ کر کے جانا ہے دونوں چیزیں مانگی کلا ہوں یہ ہے وہ لوگ جو دونوں چیزیں مانگتے ہیں اور خاص طور سے دنیا میں نیکی کی توفیق اور آخرت میں نیکی کا سلا مانگتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے حصہ ہے مما کسب ان چیزوں میں سے جو انہوں نے کمائی کی واللہ سریع سری ایسے لوگوں کی نیکیاں تو ہیں مگر کب حساب ہوگا کب نیکی کا سلا ملے گا فرمایا اللہ جلد حساب لینے والا ہے بس اے موت آئی اور موت کے بعد برزخ کا زمانہ وہ ختم ہوا اور حساب شروع اور جب شروع ہوگا تو کتنی دیر میں ہوگا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں سے آدھے دن میں یعنی چھ گھنٹے میں ساری کائنات کا حساب نمٹا دیا جائے گا چھ گھنٹے میں اللہ اکبر وزقر اللہ کی ایام اور وہاں مینا میں رہ کر کے اللہ کو یاد کرو فی ایام معدودات گنے ہوئے مخصوص دنوں میں خاص طور سے اللہ کو یاد کرو وہاں تو پھوٹ پھوٹ کر اللہ سے دعائیں کرو اللہ سے مانگو اللہ کا ذکر کرو مینا میں کتنے دن ذکر کرنا ہے مینا میں حج کے بعد کتنے دن ٹھہرنا ہے حج کر لیا آپ نے نو کو واپس آئے آپ دس کو دس کو آپ نے کنکریاں ماری پھر گیارہ کو ماری پھر بارہ کو ماری تو کتنے دن یہاں یاد کرنا ہے فمن تعجل فی یومین تو جس کسی نے جلدی کی دو دنوں میں فلا اسم علیہ تو اس پر کوئی گناہ نہیں جو دو دن کنکری مار کر اللہ کا ذکر کر کر کنکری مارتے ہوئے کہہ کر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ کی کبریائی بیان کرتا اللہ کا ذکر کر رہا ہے دو دن ذکر کر کے چلا گیا فلا اسما علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں ومن تاخر اور جس نے دیری کی اور وہ تیسرے دن بھی رک گیا اور پھر تیسرے دن رک کر کے کنکری مار کر کے گیا فلا اسما علیہ اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہ یہ نیکی کا کام ہے اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن رک کر کے اور کنکریاں مار کر گئے تھے لمن اتقا اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو وم اور جان لو اس بات کا یقین رکھو انکم الیہ تحشرون تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے یہ تعلیم کیوں دی گئی کہ حج کے بعد بطور خاص رو رو کر کے پھوٹ پھوٹ کر کے گڑ گڑا کر کے یاد کرو اس کو ذکر کرو اور کنکریاں مارتے ہوئے اس کا ذکر کرو اس کی کبریائی بیان کرو اللہ سے دنیا اور آخرت کی تمام باتیں اسی سے مانگتے رہو کیوں کہا گیا اس لیے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو دنیا میں اس کردار کے نہیں اس کے خلاف چلنے والے ہیں تم کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی طرح نہیں ہونا وہ کون لوگ ہیں منافقین کا تذکرہ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ایسے لوگ ہیں يُعْجِبُكَ تعجب میں ڈالتی ہیں آپ کو قَوْلُهُ اس کی باتیں فی الحیات الدُّنْيَا دنیاوی زندگی میں ایسی لگی لپٹی باتیں ایسی لچھے دار فصاحت اور بلاغت والی باتیں کرتا ہے کہ آپ کو اس کی باتیں حیرت میں ڈالتی ہیں ایسے اخلاص والی باتیں صرف اللہ کی توحید والی باتیں ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے ما فی قلبہ اس بات پر جو اس کے دل میں ہے اللہ گواہ ہے میرے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں اللہ ہی کی محبت ہے مشہود الا اللہ بس اللہ بس اللہ یہ اللہ کی قسمیں بھی کھاتا ہے آپ کے سامنے باتیں بھی کرتا ہے وہ الگ الخصام مگر وہ بدترین دشمن ہے لفظمان الگ یہ سخت جھگڑالو ہے الخسام کے معنی بھی جھگڑا یہ جھگڑے کرنے میں سخت ہے سخت جھگڑالو ہے ایسی باتیں کر رہا ہے مگر سخت جھگڑالو دین کے لیے جھگڑتا ہے دین والوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ویدا صحاف صحافی اور جب وہ واپس پلٹتا ہے آپ کی مجلس سے کوشش کرتا ہے زمین میں یوف سی تاکہ زمین میں وہ فساد مچائے اور بعد نے یہ بھی ترجمہ کیا طول جب اس کو حکومت ملتی ہے زمین میں تو اس کی حکومت صرف اس کے لیے ہوتی ہے کہ زمین کے حالات بگاڑے وہ یوہلی کل ہر سن نسل اور کھیتیوں کو بھی ہلاک کرے ون نسل اور جانوروں کو بھی ہلاک کرے نسل کو بھی ہلاک کرے واللہ لا يحب الفساد اور اللہ تعالیٰ ایسے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے یہ تھے کچھ لوگ ایسے طبقہ جو یہ سب باتیں کرتے تھے اور پھر زمین میں فساد مچاتے تھے منافقین کا طبقہ ایک کا بطور خاص نام لیا گیا ہے ابن قبن شریق ابن شریف آپ کی مجلس میں آیا ایسی لگی لپٹے باتیں ایسی اخلاص اور لہیت والی باتیں لیکن جب آپ کے یہاں سے واپس پلٹا تو مسلمانوں سے سخت ضد اور نفرت اس زد اور دشمنی کی وجہ سے واپس جاتے ہوئے مسلمانوں کے کھیتوں کو بھی آگ لگا دی اور مسلمانوں کے جانور جو چراگاہوں میں چر رہے تھے ان کی ٹانگیں کاٹ ڈالی دی حالانکہ جانوروں نے کیا کیا تھا الگ الخصام کا نتیجہ سخت جھگڑا ہوا العظیم واخر دعوانا حاضی واپڑتا واپر ہندو رنڈا حاضری